قربانی کے گوشت اور کھال کے بعض احکامات نمبر ایک قربانی کا گوشت خود کھانا رشتہ داروں اور مالداروں میں تقسیم کرنا اور فقیروں اور محتاجوں کو خیرات کرنا سب جائز ہے بہتر یہ ہے کہ تہائی گوشت سے کم خیرات نہ کرے لیکن اگر کسی نے تہائی سے کم خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں نمبر دو قربانی کا گوشت بیچنا مکرو ہے اسی طرح قربانی کے سری پائے اور اس کی چربی کا بیچنا حلال نہیں ہے اگر کسی نے ان چیزوں کو بیچ دیا ہو تو ان کی قیمت کو صدقہ کرے نمبر تین جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے جسم کے سات اجزاء یعنی سات چیزیں کھانی منع ہیں نمبر ایک بہنے والا خون نمبر دو پیشاب کی جگہ زکر نمبر تین دونوں خوشی فوتے نمبر چار پاخانے کی جگہ مقعد نمبر پانچ غدود نمبر چھ مسانہ یعنی وہ جگہ جس سے پیشاب جس میں پیشاب رہتا ہے نمبر سات پتا کنز میں حرام مغز کو بھی حرام لکھا ہے وہ ایک ڈوری سفید دودھ کی طرح پیٹھ کی ہڈی کے اندر کمر سے لے کر گردن تک ہوتی ہے اس کو حرام مغز کہتے ہیں نمبر چار قربانی کا گوشت سکھا کر رکھنا جائز ہے نمبر پانچ قربانی کی کھال فروخت کرنے سے پہلے خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مالداروں کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں اور فقراء و مساکین پر صدقہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر روپیہ پیسے کے بدلے فروخت کر دی تو خواہ کسی نیت سے فروخت کی ہو تو اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے اور اس کا مصرف صرف فقراء و مساکین ہیں مالداروں کو دینا یا ملازمین و مدرسین کی تنخواہوں میں دینا جائز نہیں ہے نمبر چھ قربانی کی کھال یا گوشت کسائی کو ذبح کرنے کی اجرت کے طور پر دینا درست نہیں ہے قربانی کا وقت نمبر ایک دس ذوالحجہ عید کی نماز کے بعد سے لے کر بارہ ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے ان دنوں میں جس وقت چاہے قربانی کرے مگر رات کو ذبح کرنا جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے اور سب سے افضل دس ذوالحجہ کا دن ہے پھر گیارہویں اور بارہویں تاریخ کا دن نمبر دو شہروں میں عید کی نماز سے پہلے قربانی درست نہیں ہے جبکہ دیہاتوں میں دسویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد بھی قربانی کرنا درست ہے چنانچہ شہر میں اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس کو دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہے جس شہر میں عید کی نماز کئی جگہ ادا کی جاتی ہو وہاں قربانی کے صحیح ہونے کے لیے صرف ایک جگہ نماز کا ادا ہو جانا کافی ہے قربانی کی دعا حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سینگو والے خسی مینڈے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے اور ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ و اکبر پڑھا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مینڈوں کو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھی انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد و امته بسم اللہ واللہ اکبر پھر ان کو ذبح فرما دیا